اس کو بہت بڑی کامیابی دینے کے لیے اور کامیابی بھی دوستو ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کانوں سے سنا ہے نہ دل پہ اس کا خیال گزرا ہے یہاں اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں پریشان کرنے کے لیے نہیں بھیجا اسے ناکام کرنے کے لیے نہیں بھیجا کیونکہ جو جس چیز کو بناتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس انسان کو اللہ پاک نے اپنے دستے قدرت سے بنایا اس لیے قاعدے اور ضابطے کے اعتبار سے ہاں، اس انسان سے اللہ کو محبت ہے بڑا پیار ہے اس لیے اس کو ناکامی سے بچانے کے لیے بڑے برگزیدہ بندوں کو اس دنیا میں بھیجا اور ان بندوں نے تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کی کڑوی کسیلی جھیل کر انسانوں کو اس کی کامیابی کا راستہ املن دکھایا بلایا بھی اور املن دکھایا بھی آج پوری دنیا میں جو خلفشار ہے پوری دنیا میں جو فساد ہے وہ پوری دنیا میں جو پریشانی ہے تو پوری دنیا میں جو تہوالا ہو رہا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ انسان انسان کا دشمن بن گیا بھائی چارگی ختم ایسار ختم دوسروں کو نفع پہنچانا ختم بلکہ ہر ایک دوسرے کی جیب خالی کرنے میں لگا ہوا ہے اس لیے اس کا حل کیا جس طرح اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ فرمایا اور معاملہ دوستو یہ ہوا کہ جب فرعون کے ہاتھ میں ملک آ گیا اور مصر پہ اس کی حکومت قائم تو اس نے پورے مصر میں بسنے والوں کو دو طبقے میں بانٹ دیا ایک تو اس کی خود کی قوم اور ایک بنی اسرائیل اپنے قوم کو سب کچھ دینا اور بنی اسرائیل کو کمزور کرنا اور کمزور کرنے کا راستہ دوستو یہ تھا کہ ان کے بچوں کو قتل کرو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو یہ قوم کمزور ہو جائے گی اور شروع بھی کر دیا اس عمل کو لیکن اللہ پاک نے کسی قبطی کا حاصل نہیں کیا اور کسی کا دماغ فیل نہیں کیا بلکہ جو چاہتے تھے جب چاہتے تھے اسرائیلیوں کے ساتھ کر لیتے تھے اس لیے کہ اس امت کو ایک کام سمجھانا تھا اس امت کو ایک بات سمجھانی تھی کہ جب تمہیں کوئی ہماری نسبت سے ستائے گا تو ہم تمہیں یہ چار انعام عطا کریں گے پہلا انعام یہ ہے کہ ہم تمہیں امام بنا دیں گے ساری دنیا کے قومیں تمہارے پیچھے چلنے پہ مجبور ہوں گی اور تمہیں زمین کا وارث بنا دیں پھر تمہیں تمکین فی الارض عطا کر دیں گے اور باطل جس چیز سے ڈر رہا ہے اس کو ہم وجود میں لا دیں گے یہ چار انعام ہے جب فرون نے عمل شروع کرا دیا بچے دن دھاڑے ذبح ہو رہے بلکہ بعض اسرائیلی روایتوں میں ہے کہ حاملہ عورت اسرائیلی اگر گزرتی تھی فرعون کا آدمی اس کا پیٹ پھاڑ کے بچے کو دبا کرتا تھا اور اس حال سے آج دنیا گزر رہی ہے ہم سے ہر ایک واقف ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کسی تلاشے ہوتے ہیں کہ بچوں کو نیزے کے نوٹ پہ رکھ کر کے اچھال اچھال کر کے وہ مارا گیا ہے تاکہ ضابطہ پورا ہو جائے مدد کرنے کا عزت دینے کا کامیاب کرنے کا ضابطہ پورا کرنے کے لیے اللہ پاک باطل کو حق والوں پہ مسلط کرتا ہے جیسے آج ہے دنیا میں میری ساتھ ساتھ دوستوں ایک بات عجیب بتائیے کہ باوجود ہمارے فیصلے کے فیصلے کا ظہور کب ہوگا جب امت کا فرد قربانی دے گا بلا قربانی کے نہیں ہونے ہم نے فیصلہ ہم نے کر لیا لیکن پھر موسا علیہ السلام کی ماں کے دل پہ بات ڈالی کہ دیکھو تمہارے یہاں پیدائش ہوگی لڑکے کی گھبرا گئی یہ قانون بنا ہوا ہے لڑکا پیدا ہو تو قدمہ کر دیا جائے گا لیکن تیری ایک ڈیوٹی ہے تجھے کسی کی خوشامندی کرنی ہے کسی کے پاؤں نہیں بڑھنے ہیں کسی مخلوق کی طرف تیرا دل نہ جاوے بلکہ تیرا کام یہ ہے بچے کو دودھ پلا اور جب خطرہ محسوس ہو جاوے تو بچے کو صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈال دے یہاں تو آج اللہ پاک نے حد مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل پہ بات کا ڈالی کہ چار چار مہینے کے لیے نکال دو اور محنت کر کے دعوت کے عمل میں سب کو لگا دو فتنا فساد کے عمل میں نہیں انتقام کے عمل میں نہیں کسی کو ذلیل کرنے کے عمل میں نہیں کسی کو رسوا کرنے کے عمل میں نہیں دعوت کے عمل میں لگا دو اور جیسا کہ ہمارے کان مانوس ہے کہ پانچ عمل میں لگو اور لگاؤ لیکن ایک اصلی دشمن کے ساتھ ہے جب تک وہ مقابلے میں رہتا ہے تب تک امت کا فرد محفوظ رہے گا ایمان والا محفوظ رہتا ہے اور جب شیطان اور نفس دونوں سلح کر لیتے ہیں تو بڑے بڑے ایمان والے کو خطرے میں اتار دیتے ہیں کام کرائے گا بہت اونچا لیکن کرنے والا سمجھے گا رب کے لیے کر رہا ہوں حالانکہ لیے سب کے لیے کر رہا ہے رب کے لیے نہیں حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی کے دل میں بات اتر گئی کہ نماز با جماعت تکبیر اولا سے پڑھنی ہے قرآن پاک بھی صحیح سیکھ لیا چند صورتیں بھی یاد کر لی اور تمام کر لینا کام سے تعلق وقت لگائے ہوئے ایک دن شیطان اور نفس نے مل کے کہا جائے تو تیری تکبیر اولا چھوٹ سکتی لیکن ایک عمل ایسا ہے اگر تو اسے اختیار کر لے کبھی نہیں چھوٹنے کی کیا ہے کہ کسی مسجد میں امام بن جاؤ وہ بری بات ہے ارے بولو اولا چھوٹے گی اب تو یہ امام ہے یہ اللہ اکبر کہے گا بعد میں مقتدی کہیں گے بڑا خوش ہو گیا واہ واہ واہ واہ یہ تو بڑی اچھی بات میری سمجھ میں آ گئی ہو گیا مجدوروں اب تو اس کے اللہ اکبر کہنے میں سب اللہ اکبر کہہ رہے بجن ایک دن آیا دعوت کے کام کا کوئی اہم مسئلہ تھا اور مشورے کے لیے سب بیٹھے اور یہ بھی لیکن ابھی مشورے والے کسی بات پہ متفق نہیں ہو سکے اتنے میں اس میں ذمہ دار سے اشارہ کر کے کیا کہتا ہے میں فلاں مسجد کا امام ہوں وقت ہو گیا ہے اب بولو مسجد جانا یہ تکبیر اولا کے لیے ہے یا اپنی نوکری اور امامت کے لیے ہے چھٹی منگ لی کتنا اونچا کام کتنی بات کا اہتمام اونچا اہتمام تھا لیکن ذرا اسی دیر میں شیطان نے کیا کیا اور نفس نے قبضہ کر لیا اس لیے امت کو شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے اس کے جال میں نہ پھنسنے سے بچنے کے لیے ایک عمل دیا ہے دعوت کا کہ جو دوسرے سے کہتا سنتا رہے گا اس کا عمل کبھی فوت نہیں ہوگا ایک اسٹیشن ماسٹر صاحب تھے دیندار جیسے کل کو ہوتا ہے لیکن نماز کا اہتمام نہیں کر پا رہے تھے تو اتفاق سے جماعت والے مل گئے انہوں نے امیر صاحب سے کہا کہ میرے اندر یہ ہے کمزوری یہ کیسے دور ہوگی ان کو بہت آسان ہے اسی مرض بہت آسان کہ کیسے کہ لوگوں کو نماز کی دعوت دو لوگوں کو نماز کی دعوت دو اب جو خود دعوت دے گا ہاں تو دوسرا اسے نماز چھوڑنے دے گا یہ مغلک نہیں بنتا چار مہینہ لگانے کے بعد بلکہ مبلغ بنتا ہے ساری دنیا اس کی تبلیغ کرے گی کیا جماعت والے ہو کے ایسا کام کر رہے ہو آپ جماعت والے ہو کے ذکر نہیں کر رہے ہو آپ جماعت والے ہو کر کے جماعت بار نماز با جماعت نہیں پڑھ رہے ہو ساری دنیا اس کی تبلیغ کرے گی یہ اس کام کا نفع لیکن دوستو اس بگاڑ کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اور پوری امت کے اندر سے نکالنے کے لیے کیا ہے وہی دعوت کا کام ہے جس طرح اللہ پاک نے نور علیہ السلام کو ذکر کر کے اور ان کے طرز عمل کو بیان کر کے ہمیں بتا دیا ہے نور علیہ السلام کی قوم ہے اکثریت کے گمن میں اللہ سے ہٹ گئی ہے اور بت بنا کر کے ان کی عبادت کر رہی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا وہ کہے اس سے پہلے کہ دردناک عذاب ان پہ آ جائے بچنے کا راستہ بتاؤ انجر قوم کا قبل انجر قوم کا ہاں میں نے ہاں ہوں مالا رام علی آپ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے پہلے کہ دردناک عذاب ان پہ آ جاوے اور یہی بات بول رہا صاحب اللہ علیہ کے دل پہ اللہ نے اتاری کہ اس امت کو بچاؤ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دی جاوے اللہ کیا کرنا کہ جس طرح نور اسلام نے کیا بھائی کہاں جا رہے ہو وہ رہے کہاں بیٹھو میں بھی بیٹھوں بھی بیٹھو نماز کھڑی ہوئی ہے اور آپ ساتھی کو ڈوٹ رہے ہو اور نمازی کو آگے اتر رہے ہو یہ ہے شیطان کا کام ہاں کراتے رہے گا اب ہوتا رہتا ہے اس لیے ہم لوگ آدھی ہو گئے جیسے ایک آدمی تھا اور اس کا اونٹ تھا پیاسا اور ریڈ چل رہا تھا بیل جوت کر کے اور ہاں، ڈبے سے پانی نکل رہا تھا اب اونٹ والا پانی کے قریب لانا چاہتا اونٹ کو اور اونٹ بھی تک رہا اس لیے کہ ریڈ جب چلتا ہے تو اس میں گڑ گڑ گڑ گڑ کی آواز آتی ہے اس گڑ گڑ کی آواز سے اونٹ بھی تک گیا تو اونٹ والا کیا کہتا ہے اور ریڈ والے ذرا بند کر دے کہ کیوں کہ میرا اونٹ پیاسا ہے اور تیرے گھر گھر سے میرا اونٹ بھٹک رہا ہے کہ اگر میں ریڈ چلانا بند کر دوں گا تو پانی آئے گا کہاں سے اس لیے تو اپنے اونٹ پر اتنی محنت کر لے کہ میرے ریڈ کی گھر گھر چلے اور تیرے اونٹ کی گھٹ گھٹ چلے ایسا ہمیں تمہیں سب کو بننا پڑے گا میں یہ تماشا ہوتا رہے گا اس لیے کہ ماشاء اللہ ایسی لائن بنا دی ہے ابھی سے کہ رستہ ہی خالی رکھ رکھا یہ ہمارے منتظمین کا حال ہے ادھر میں کھلا ہوا ادھر میں کھلا ہوا اس لیے میں دو چار یوں بیٹھ جاؤ یہ رستہ بند ہو جاؤ اور دو چار ادھر سے بیٹھ جاؤ ہاں رستہ میں چھوڑو بہت بڑی قربانی ہوگی سارے ساتھیوں کے لیے اور اس میں اللہ بہت کچھ ادا کریں گے ہاں، ذرا رستہ بند کر دو کہ مول صاحب آپ دکھائی نہیں دو گے تو بھائی تین مالے کی مسجد ہو ہاں، اور دو مالے میں اوپر والے مقتدی امام کو دیکھتے ارے بولو کیا دیکھنے کے لیے جھروکے کے بیٹھ جاتے ہیں ارے چاہے دکھائی دے یا نہ دکھائی دے کام ہے ہاں۔ اللہ ہمیں تو اس کے لیے قبول فرما لے اس لیے دیکھو اب مغفرت پہ قوم کو لانے کے لیے یہ بزرگ کہاں چلے بھیا اتوبا اتوبا ابھی نماز پڑھی ہے دیکھا اب بٹن دبایا اس نے جلدی جاؤ بوڑھا آدمی جلدی جاؤ جلدی جلدی جلدی نہیں ماشاء اللہ ادھر بھی دور ادھر بھی دور اس لیے ہمارا ہمارا شوکت صاحب بھی ہمارا عبد الطیف صاحب اعلان کر رہے تھے ارے بھائی سب کچھ بنا ہوا ہے کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہو تو قوم کی عادت ہے ہوں گے ریل جا رہی ہے اور دونوں پٹری کے کنارے دیکھ لو اپنی آنکھیں بند کر کے کیا مانے کبوتر کی طرح کہ میں بلی کو نہیں دیکھوں گی تو بلی مجھے نہیں پکڑے گی ایسے ایک لائن استنجے والے بیٹے آپس میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں انسان میں انسانیت رے کہاں گئی شرم و حیا رے کہاں گئی ہدافات کل حیا گوپال معاشرے سب سے بڑی محنت باطل نے کی ہے کہ ہیا کو نکال دو ہیا نکل گئی سارا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا بالکل جانور کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا بیل بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا اور جب پیشاب کی ضرورت ہے تب بولو تو ہاں، بیٹھے بیٹھے پیشاب کرتا ہے ہاں ماشاء اللہ اور خود بھی وہی ہوتا ہے پوائنٹ پہننے والوں کا کرسی بیٹھے بیٹھے کام کر رہے کام کر رہے اور جب اس کی ضرورت ہوئی اب چائے جا کر کے استعمال گئے اس لیے ہمارے مولوی صاحب تھے مولا عظیم اللہ صاحب اور اللہ ان کی محفوظ فرما دے کیا مولوی صاحب ایل ایل بی نہیں ہوا ہے ایل ایل بین ہوا ہے وہ کبھی ہم ایسا سوچتے ہی نہیں لیے اللہ پاک نے نور السلام کو بھیجا کس بات کے لیے اگر اپنی قوم کو مغفرت والے ضابطے پہ لانا ہے تو دعوت کا کام کرو اس لیے انی دعوت قوم لئی نہیں نہ آ رہا ایم اے نے اپنی قوم کو میں نے رات اور دن بلایا ڈھائی گھنٹہ نہیں ڈیڑھ گھنٹہ نہیں ایک چلہ نہیں چار مہینے نہیں ایک سال نہیں انی داؤ تو قومی لئی لوں گا نہ رہا امت کے ایک ایک فرد کو رات اور دن دائی بن کے رہنا ہے لیکن دعوت کا کام نے کیا سمجھا تقریر کرنا تو مجھے چوبیس گھنٹے تقریر کیسے ہوگی یہ ہمارا بیان جو ہے یہ تو دعوت والے عمل کی طرف رہبری کرے گا یہ دعوت نہیں ہے کیونکہ قولی دعوت جب تک رہے گی کچھ کوئی انداز نہیں ہوگا سر انداز اس لیے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو قولی دعوت پہ کھڑا کیا پلما چند علیہ رہے ہی لے رہا کا بن اہلا ہزار رات آئی اور آسمان میں ستارے وہ قوم سے کہہ رہے کیا یہ ہے میرا رب اور تھوڑی دیر میں جب چاند نکلا تو ستاروں کو پتہ ہی نہیں اس کے بعد کہہ رہے کہ یہ ہے میرا رب یعنی چاند کو وہ صبح کو ڈوبوں گیا اور قدرت کا عجیب تماشا ہے ایسی عجیب قدرت ہے کہ چاند صبح کو ڈوبتا ہے اور سورج صبح کو نکلتا ہے ادھر چاند ڈوبا اور ادھر سورج نکلا ہاضا ربی ہاضا اکبر یہ تو بہت بڑا ہے اور شام کو رو ڈوب گئے انی وجہ مچیا ل فتح سماوا چبل اور حنیف ہو انا من مشرقی یہ کرم اللہ کا آج اللہ نے ہمارا رخ پھیر دیا ہے لیکن جی، جس طرف رخ پھیرا ہم ادھر چلیو ادھر ہی چلیو پھر مت مڑیو اور ادھر چلنا کیا ہے کہ جو آ رہا ہے طے کر لے مجھے چار مہینہ جانا جاؤ گے بھائی انشاءاللہ نکاح پہ انشاءاللہ کہا ہاں؟ اور اگر کوئی اپنے نکاح پر انشاءاللہ شاء اللہ تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فوراً بدوا دے دیں گے نہیں نکاح صحیح نہیں ہوا کہ کیوں کہ اللہ کی مشیت کا کہاں پتہ چلے گا اس لیے ہماری تشکیل بھی ایسی ہے نہ آگے انشاءاللہ نہ پیچھے انشاءاللہ شاء ڈٹ کے کھڑے ہو کے نام لکھانا پڑے گا چار مہینہ کرو گے ایسا بھائی دیکھو ابھی رہ گئے ان شاء ایسے ہمیں پانچ چاہیے مجموعے میں ابھی تلاش کرنے پہ تین ملے ہیں تین کتب دو اور بن جاؤ اجتماع کامیاب ہاں اور اللہ ہمیں پہلے لایا ہے اور پہلی مچھلی سے آنے والے مجمے پہ ہمارے عمل کا اثر پڑے گا اگر کوئلے پہ دس من کوئلہ ڈال دو اور پھر اس کے بعد پنکھے کی ہوا چلاؤ بولو اس کوئلے کے ڈھیر سے کیا چیز اڑے گی بولو آگ یہ دیکھو آگ تو ہی نہیں اس میں آگ تو ہے ہی نہیں بیٹھے نا بھیا کالک اڑے گی کالک کپڑے بھی خراب منہ بھی خراب ہاتھ میں نکالا گزروں میں پہرا منہ نکالا ہو رہا اور ایک اندارہ ہو صرف اور ڈالو اس میں کوئلے دس من ایک لاکھ ٹن ڈال دو اور تھوڑی سی ہوا دے دو سب کو اندھیرا بنا دے گا یہ ہماری ذمہ داری جو میں آیا ہوا ہے ہمیں قربانی کے اعتبار سے ایسا بننا ہے جیسے وہ انگارہ انگارے پہ کوئلہ ڈالتے جاؤ اور یہ ہوا دیتے جاؤ ہاں مجمع آتا رہے گا اور یہ بیان کرنا کیا ہے ہوا دینا ہوا دینا ہوا دینا تو اللہ کی ذات سے امید ہے پورا مجمع انگارہ بن جائے گا قربانی کے اعتبار سے لیکن ذمہ داری اس مجمے کی ہے اگر اس مجمے نے اس قربانی میں قدم نہیں اٹھایا تو وہی ہے کہ کوئلے بجھے ہوئے ہیں اور اس میں کوئلے ڈالے جا رہے ہیں اب بیان کی جو ہوا دی جائے گی تو کالک ہی اڑے گی اور ہم سب کے منہ اور کپڑے پڑے گی اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اللہ ہمیں اس قربانی پر قدم اٹھانے کی آج توفیق عطا فرما دے جس طرح کہہ رہے نور علیہ السلام اتنی داؤ تو قومی لئی لوگوں نہ ہارا فلم میں جد دو آئی اللہ پھر کہیں ایسا نہ ہو دوستو اب تک یہی ہو رہا ہے جو گشتوں میں جاتے ہیں انہیں خوب پتا ہے کہ دیکھتے بھگدڑ مچ جاتی ہے ایک بار تو ہم اپنے علاقے میں گاؤں میں گشت کر رہے تھے مغرب کے بعد تو گھر کا ذمہ دار سورج دے کے بگاؤ اور بگنے کے بعد گھر میں گھسا اور گھر میں ہمارے ہاں اناج رکھنے کے لیے مٹی جب بناتے ہیں وہ کھلا ہوا تھا ڈھکلا اس میں گھس گیا تو اس کا بچہ کیا کہتا ہے مول صاحب میں نے کہا کہ ابا اس میں گھسے ہیں میں کہ یہ دیکھو اور ایک صاحب تو دیکھتے ایسے بھگے ایسے بھگے کہ لکڑی بہنوں کو باندھنے کے لیے تھی اس میں ہاں دیکھتے رہو اس لکڑی میں پھنسے اور گرے اور پیر میں بھی لگ گئی خون نکل رہا پھر بھی جلدی سے اٹھے بھاگے بھاگے بھاگے اور لڑکے بتاتے رہے بس ادھر گئے ادھر گئے تو جا کے دیکھا قبرستان میں ٹوٹی ہوئی قبر میں گھسے ہوئے ارے میں نے کہا چاچا اسی کے لیے لے چل رہے ہیں مسجد آنا تو سب کو یہی ہے لیکن کچھ عمل ٹھیک کر کے آؤ اور آپ پہلوے میں آ کے گھس گئے ہاں علی دعوت قومی ملے لوگوں نے ہارا فرم ندی دوں تو الا فرارا اللہ اس کو آتا ہوں بولو نہیں بولو نہیں کتب ہے کتب ہاں اچھلتا رہے گا ہم سب کو برداشت کرنا ہے کوئی اشارہ نہ کرے کوئی بولے نہیں یہ معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی نو علیہ السلام نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا ہم تو چند مہینے گش کرتے ہیں اگر کوئی ہماری بات نہ مانے تو بند کر دیتے ہیں فضائل کی تعلیم میں کوئی نہ بیٹھے ہم تعلیم ہی بند کر دیتے ہیں لیکن نور علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ انی کل لما جاؤ تو ان میں کل پھر یہ دعوت کا کام مقبورت کے لیے ملک دلوانے کے لیے نہیں مال دلوانے کے لیے نہیں عہدے دلوانے کے لیے نہیں چیزیں دلوانے کے لیے نہیں صرف مغفرت کے لیے کیونکہ جس کی مغفرت ہوگی اسی کی دنیا بنے گی اور جس کی مغفرت نہیں اس کی دنیا خود نہیں بناتے بلکہ جو کچھ دیتے ہیں پھانسنے کے لیے دیتے ہیں یہ مچھلی کی شکاریوں سے پوچھو ندی میں جب پہنچیں گے تو کانٹا نہیں پہلے پھینکیں گے پہلے چرائی دیتے ہیں اور مچھلیاں سمجھتی ہیں وہ ہمارے کھانے کے لیے ارے تمہارے پھانسنے کے لیے ہے بڑے بڑے لکمے میں بڑے بڑے لکمے اور جب دیکھا کہ ہاں مچھلیاں خوب آ گئی ہیں اور ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑ رہی ہیں جیسے ہم کھانے پہ دوڑتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے خوشامد کر کے بات کی کہ مقدر مت بچاؤ اگر روٹی ہے مل کر رہے گی وہ تمہارے ہی لیے پکا ہے دو مہینے جو کام ہو رہا تھا اور اس میں جو کام والے آتے تھے ایسی بھگدڑ مچاوے کھانے کے لیے اور بے حال ہے اٹھے تیری کون سی کلچی تھی گلسی دیما شد پام پمبا کجا کو ہر بدن کا جوڑ جوڑ زخمی ہے پورا بدن زخمی ہے پایا کہاں کہاں لگا ہوئے اس لیے علاج کے لیے کیا ہے جنرل آپریشن چھوڑو اس مقام کو چھوڑو اس ماحول کو جس میں ہم بگڑے ہیں نہیں میں ہو سکتی اور وہ مفرت والے عمل نہیں مل سکتے ہیں اسی لیے حضور پاک علیہ سلاط السلام نے بنی اسرائیل کے ایک فرد کا واقعہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ ہم اور آپ سوچیں کہ آخر یہ باؤلے کیوں ہماری جس کے لیے کرتے ہیں اور کوئی اس ماحول سے نکال کے ہمیں دوسری جگہ لے جاتے ہیں نہ یہ ہماری بیماری دیکھیں نہ یہ ہماری ہاں فقیری دیکھیں اور نہ یہ ہماری مشغولی دیکھیں ان کی تو یہ ایک ہی ہے ہاں سارے علاج کا سارے مرض کا علاج علی گڑھ جو شادہ چلو تبلیغ میں چلو تبلیغ میں چلو تبلیغ میں حسن بشری رحمت اللہ علیہ ایک آیا کہ حضرت اولاد نہیں ہے دعا کر دو کہ استغفار کرو دوسرے آئے کہ بارش نہیں ہو رہی کہ استغفار کرو جو جس چیز کے لیے حضرت استغفار کرو تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت خوب ہے और मर्ज का इलाज अली दल जो सदा उनका अल्लाह कह रहे فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ایک سورہ نو کافی دنیا ترقی کر رہی ترقی کر رہی وہ اپنی گرفتاری میں ترقی کر رہی ہے خود سڑ چکے ہیں نسوما سکھ کے رو بھی پھٹانا ادا ہی ہوں بما کل اخذ ہوں وقت تن فائدہ ہوں مبنی تر لیا خدا نے سب سب حیران ہے محنت کی جی قبولیت دیکھو اب بولے کیا ہو رہا ہے تبلیغ کی محنت سے کیا ہو رہا ہے ہاں؟ جتنے ان کود کرنے والے تھے جتنے اپنی ترقی میں موجود تھے آج خدا نے گرفت میں لے رکھا ہے حیران ہے لابا چوکا کیوں کمبا ڈوبا کیوں چار تک اتر گئے پھر بھی اطمینان نہیں پہ کمن ڈال لے پھر بھی اطمینان نہیں وہ ایمان کی سرست ہے اسے دین نام ہے اللہ ذکر اللہ تتو کو اگر دین ہے تو اطمینان ہے دین نہیں اطمینان نہیں تو دین زندگی میں آئے کیسے آیا ہوا دین بچے کیسے اس کے لیے صرف دعوت کا طریقہ ہے عرصے کا میدان ہے حقوق عرفہ ہے حضور پاک علیہ السلام کا الوداع ہے اور یہ آٹ اتر رہی ارم اکمل تو نمدین تم وہ اکمل تو تم نے بچی وہ رضی تو تکمل اسلام دینا آج ہم نے دین کو کامل کر دیا اور دین کا وجود میں آنا بہت بڑا انعام ہے خدا کی طرف سے اتمام نعمت وجود دین اتمام نعمت اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی ذات ساتھ اللہ دین کو موجود کر دے وہ ندی تو نقم الاسلام دینا اور صرف اسلام والے دین کے ساتھ میری رضا جڑ گئی ہے اسلام ہے تو خدا راضی اسلام نہیں خدا ناراض یہ چلو اس کے لیے کہ دوستوں سب سے کٹو دین کو اپنے اندر اتارو تاکہ یہ دل ہم سے جڑ جائے اور یہ آگا حضور پاک علیہ السلام کے سنتوں سے جڑ جائے تاکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زندگی میں آ جائے دل میں رب کی ذات اور بدن میں جو عمل نکلنا ہے طریقہ رسول پاک علیہ السلام تو السلام اس کی مشق کا نام ہے تبلیغ آج تبلیغ ہمارے یہاں اپنے لفظی لغوی معنی میں نہیں مستقبل ہے میرے دنیا کے کیا ہے نہ داڑھی میں موچ نہ اردو بنانے کے طریقہ جانے نہ کپڑا ان کا سوئی آج تو انسان ایسا لباس پہنتا ہے کہ ہر چیز ظاہر کھال ڈھکتا ہے کھال سطر نہیں رکھتا چاہے اوزے ہو چاہے مر کھال تھال کا رواج ہو گیا ہے اور ستروت کھولنے کا کپڑے کے اندر سے سارا آدھو دکھائی دیتا ہے کہ کیسا ہے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اور یہ ہوا کیوں دعوت کا چھوڑنے کی کوشش مجرم ہے نہیں یہ عمل کرنے والے مجرم نہیں ہیں بچاوت کا ماحول ہوتا تو ہر ایک مثبت کے راستے میں پڑتا ارشاد فرمایا ایک تھا اسرائیلی اور اس نے ننانوے قتل کیے نہ اب ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور اس زمانے میں بزرگ کہتے تھے راہب کہ میں ننانوے قتل کر کے آیا ہوں ہے میرے لیے میں پورا کہ بالکل نہیں کبھی تجھے پورا کر دوں سو اسے بٹھا دیا میں نے رستہ نہ کھولا وہ تو بڈھا تھا میں نے اجازت دی تھی میرے اللہ کے منڈا تم تو رحم کیا کرو لیکن بے دانتے بکرے آگے بٹا ہو وہ کیا جانے یہ گول کے آدمی نہیں حدیث میں دیکھ لو سب پیسی لگتی ہے کوئی اگر اٹھے نا تو چپ کر بٹا لو ادھر یہ جائے مشین بڑی نہیں ہے نہیں جہاں چاہے نکل جائے اسی میں تو ہم نے ایک نوجوان عیسائی کو جو سمجھایا وہ کل میں بول دیا انہوں نے کہا میں نے کتاب کے ذریعے اسلام کا مطالعہ کیا سچ مذہب ہے نے کہا کہ اسلام کی سیرت کا مطالبہ آپ آخری نبی ہیں لیکن اللہ کہاں ہے اب لوگ دکھا دو گے بھائی ارے بولو اور پوچھ رہا اللہ کہاں یہ مجھے سمجھا دو اور کلمہ میں بلا لو پوری دنیا اس کے منتظر ہے ہم سے کہ تم اپنے اللہ کے ضروری ہمیں دکھا دو ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں اور جب کنڈے نے ہم نے ہاتھ رکھا نکلنے کے لیے اور آپ نے ادھر کیا یہی ہے کہ رب کی مار نہیں ہے خالی بول ہے اللہ رب ہے اللہ رب ہے اللہ رب ہے اور جو پندرہ رہا پڑا میں تاجر ہوں کیا ہوں میں سب کے لیے میرے لیے نہیں میں جب تک دکان پہ نہیں بیٹھوں گا میرا رب مجھے نہیں پالے گا تاجر ہوں تاجر ہوں کاشتار ہوں ملازم ہوں بھول گیا کہ میں حضور ادور علیہ السلام کا امتی ہوں اور میرے ذمہ عمل اس بات کو اللہ نے کہ میرے ربیت کا تعارف کراؤں ان کے مالک ہونے کا نہیں ان کے خالد ہونے کا نہیں ان کے کہار ہونے کا نہیں ان کے جبار ہونے کا نہیں ان کی ربوبیت کا تعارف کرانا اس امت کے ذمہ اللہ نے رکھا اور یہی ہے نبیوں کا کام بلے سے ہم بولتے ہیں کیا نبیوں والا کام ہم کر رہے ہیں کیا ہے نبی کا کام چپ ہر نبی نے اللہ کی ربوبیت کا تعارف کرایا اس لیے ہر نبی کی بول میں دو چیز ملے گی یا اللہ کی بڑائی یا اللہ کی ربوبیت اور یہی نماز ہے حقیقت نماز ہے یہ یا کبریائی کا اقرار ہے یا رحمیت کا اقرار ہے جب نماز شروع کرے گا کس اسباب سے بولو اللہ اکبر اور اس کے بعد کیا پڑھے گا جو بولو ارے سورت بتا الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفوں صلاح کے لیے سارے عالم کا رب ادھر کبریائی ادھر رمومیت اعلان کرا رہے نمازی سے او نمازیوں بے فکر ہو جاؤ دنیا سے دنیا کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنی ہے موقع ملے کر لو دکان موقع ملے کر لو یہ جی جب تقاضا آ جائے دین کا رب کی طرف سے تو بند کر کے چل دو چھوڑ دو نہیں ہاں۔ بند کر کے چلو تاکہ پھر آ کے کھولو پھرو کے ایک بزرگ کے پاس کیا لگا حضرت ننانوے میں قتل کر کے ایک بزرگ کے پاس گیا تھا اور ان سے میں نے پوچھا کہ میری مقبرت کا کوئی راستہ ہے تو انہوں نے کر دیا انکار تو ان کو بھی نپٹا کے آ رہا ہوں اب آپ بولیے ہاں آپ فرمائیے ہے میرے لیے مقبول کا راستہ یا نہیں اگر نہیں کہو گے تو چلو وہ خالی بزرگ نہیں تھا خالی عابد نہیں تھا اللہ نے اسے دعوت کا ڈھنگ بھی سکھایا تھا انہوں نے کہا ہاں ہے لیکن یہاں نہیں تیری مقبولت ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہوگی کہ کہاں ہوگی کہ بولا بستی میں چلو لوگ وہ سب دیندار ہیں ہے وہ سب تکڑے والے ہیں وہ سب ایمان والے ہیں وہاں ایمان کا ماحول ہے اس لیے دعوت کا کام حضرت مولا الیاس صاحب کو الہام کیا گیا تاکہ ایمان کا ماحول بنا دو اگر یہ مسلمان جہاں رہے ایمان کا ماحول بنا کے اگر رہ رہا ہے تو ہمارے ساتھ رہنے والے ایک نہ ایک دن ہدایت پہ آ گئے اور اس محنت کا مقصد دوست یہی ہے کہ اللہ پاک ہمارے پڑوسیوں کو اور ہمارے ساتھ رہنے والوں کو بھی کلمہ ایسا کر دیں ہدایت دے دیں جہاں ان کو ہدایت ملی جہاں امت کی عبادت ہوئی اور کوئی طریقہ نہیں ہے جو ہمارے گھروں کو آگ لگاتے ہیں جو ہمارے بچوں کے گردنے کاٹتے ہیں جو ہمیں بھی شہید کرتے ہیں ہاں، اگر ان کو ہدایت مل جائے تب ارے بولو ہمارا گھر چلائیں گے ہمارے گھر پہ ہاتھ رکھیں گے کیا ہو گئے اس کے لیے ہاتھ عمر کی مثال ہے اپنے پارلیمنٹ سے ننگی تلوار لے کے نکل رہا ہے اور داروار کم ارادہ ہے حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت فرمائی اور اپنے بندوں کو عزت عطا فرمائی نوز بلّہ منتالک شہید کرنے کے لیے لیے اور جتنے دار میں بیٹھے ہوئے تھے سب کو یقین آج عمر نپٹا کے آئے گا عمر ہے لیکن جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا بندوبست بھی کرتے تھے ادھر یہ دار بھی جائے اور دار القلم سے ایک مسلمان آ رہا تو اس نے ہاتھ عمر کو دیکھ کے آنکھیں نہیں بند کر لی کہ جانے دو مگر فریضہ ہے دعوت کا ٹھہرو کہاں جا رہے ہو یہ دیکھتا نہیں کدھر روکے ہے پیدار ارکن کی طرف بس آج اس خرخشے کو ختم کرنے جا رہا ہوں میں پہلے عمر کچھ سوچا بھی ہے اوبر چلے تھے تھوڑا لو بیٹھ جاؤ یہ بھی پھر جاؤ اپنے مقام پر کیا بتاؤ گزر رہے ہیں نمازیوں کی طرف سے وہ نمازی میں اشارہ نہیں کر رہا بیٹھ جاؤ وہی ارے وہی بیٹھ جاؤ پھر جائیے اپنے ٹیے پر ٹھیا تلاش کر لے نمازیوں کے آگے سے گزر گزر تو عمر بنو زہرا کہاں گے اور بنو ہاشم کہاں گے اور بنو عبد مناف گے یہ تین قبول ہیں اگر تو کچھ کر گزرا تو تو نہیں بچے گا تو کہتے کیا معلوم ہوتا ہے تو بھی بدین ہو گیا بگڑ گیا کیا ہو گیا ارے بولو وہ جو چار مہینہ کوئی لگا کے آتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں بڑے اچھا دکاندار تھا کیا پھر بگڑ گیا اب تو جب دیکھو جھولا اٹھا رہتا ہے کئی گشت میں کئی فضائل کی تعلیم میں ہاں کئی رات کو رونے میں ایک نوجوان نکلا اور چار مینا لگا کے آیا اور تعجد کی عادت ہو گئی اب گھر کے اندر تعجد پڑھ کے لگا رونے تو ابا بڑے اٹھے اکلوتا بیٹا سر ابھی رہا ابھی چور رو رہا مجھ سے کوئی مالدار ہے زیادہ اس بتی میں اور تو اکلوتا میرا بیٹا کیوں لو رہا ایسے کہتے بڑے ارے منشا باؤلا ہو گیا کیا ہوا تم تبلیغ میں چلا گیا اب دکان پہ کم بیٹھتا ہے مسجد میں زیادہ رہتا ہے ایک ملک کا ذمہ دار کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور ملک کے سارے لباؤ اس کے پاس ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہماری جماعت بھی تھی پڑوس کی بھی جماعت تھی مہارا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے تو مولا سے بڑا مانو سا کہ حضرت کہا کہ اس بیٹے کو میں تو فوج کا سربراہ بنانا چاہتا ہوں اور یہ بدھو بغیر مسجد والا بن گیا جب دیکھو مسجد میں جب دیکھو مسجد میں ہائے ہائے مولانا نے بڑا عجیب جواب دیا کہنا شیخ صاحب آپ جیسے شیوخ کی اولاد یا فرانس یا انگلینڈ کے شراب خانے میں ہے یا خدا کا تجھ پہ انعام ہے کہ تیرا بیٹا خدا خانے میں ہے جو کچھ ہے تیرے پاس اس کی بیٹری کی برکت سے تو کیا کہتا بس تیرا کم کمپلیٹ اور پھر باپ اتنا اس کا احترام کرتا ہے کہ اگر وہ آیا اور سکھنا آیا تو پھر بیٹھ دیتا وہ بہت اتم آؤ بھائی فائد آؤ آؤ اس بولا دکھا رہے ہیں جی شان دیکھو باپ ہے مالک ہے اس کا لیکن قربانی جیسے جب امیر بنا تو بلایا فیض کو کہ بیٹا میں تجھے وہ ہے بنانا چاہتا ہوں کہ ابا مجھے حکم نہیں چاہیے میرے لیے دعوت کا کام اور خدا کا گھر یہ بہت بڑی دولت ہے کوئی چیز بلا قربانی نہیں نہیں آتی ہے گزارا چلو چلتے چلتے آخر میں اتنے پکڑا زمین میں گر پڑا سکرات کے عالم میں بھی گسٹتا رہا گچٹتا رہا اللہ کے ہم بھی تم ایسے ہی بن جاؤ چلتے ہی رہے چلتے ہی رہے چلتے ہی رہے ہاں امیر صاحب کہ گھر جاؤ تو گھر جانا نہیں چلتے ہی رہنا نہ تھی چیزیں تو وہ دنیا میں خدا نے موت پیدا کر دیا ہے تم اپنے چہرے کا اطمینان قوموں کو دکھا دو پیر پکڑ کر کے مانگیں گے کیا کس وجہ سے اطمینان ہے آپ کے چہروں میں آپ کے پاس کھانا نہیں پاکہ مست ردوے آزاد ہے پاکہ مستوں نے دکھا دیا بڑا اطمینان اور دکھا دیا فکر ہمیں اپنی نہیں ہے کہ ہم مارے جائیں گے فکر تمہاری ہے کہ تم سر میں نہ مارے جاؤ اور کمر میں نہ مارے جاؤ تاکہ جہنم میں جاؤ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اور فاقہ برداشت کر کے پتھریلی زمین ہم اس لیے کھود رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے دے اللہ تمہیں ایمان دے دے اللہ تمہاری آخرت بنا دے اب انہیں اپنی ذمہ داری سوچو یہ عالمی پیمانے کی فکر میں تو عالمی پیمانے کی فکر میں لگا ہوا ہوں اور ہے نہیں کون سی فکر کرنی ہے کیا فکر ہے عالمی پیمانے کی فکر ہی پہ میری دکان پہ سے قرضہ جو ہے خدا ادا کرے گا اور دکان صحیح چل جائے گی اور پیسہ خوب آ جائے گا آج تک تو ہم نے چلے ایسے لگائے ہیں مری بکری اللہ کے نام جسے کی دکانداری نہیں چل رہی اور جب ارے بھیا دعا کر دو کہ کیا کہ دکان نہیں چلی کہ لگا دے چلا آ جائے گی برکت خود سوچو اپنی اپنی دوسرے کی میں سوچو آج ایک دوسرے سے بھی ہو گئی ہے کہ بات ہماری سنتے ہیں دوسروں کے لیے یہ خاص کر یہ لکھنے والے ہاں ہاں اب کی چل کے سناتا ہوں دیکھ مولانا نے کیا کہا ہے ارے پیارے اپنے لیے سنو میں بول رہا ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے لیے بول رہا ہوں اور بات باتیں خدا اس بولنے میں اسے نشان نہیں کر دیتے کہ پھر معافی مانگنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے ہر کام کرنے والا اور ہر ایمان والا سونے سے پہلے پہلے اپنا حساب لے دوسرے کو نہیں آج سب سے بڑی مصیبت ہے کہ دوسرے میں نہیں گاؤں بتا ہوں کہاں تک پہنچیں گے قابو ہے میں حضور پاک علیہ السلام کو ارشاد ہے اور رجزا فوجر اسیا کا فتحر اپنے کپڑے پاک رکھو اور اپنے کپڑے پاک کون کرے گا جو اپنے کپڑے میں نکاح کہاں میل ہے کہاں کچل ہے کہاں گندگی لگ گئی ہے اس لیے کسی کے حال پر اور کسی کی زندگی پر نگاہ نہ ہو بلکہ اپنی زندگی پہ ہو انسان ایبوں کا خزانہ ہے اگر آپ سوچ تجسس میں لگو گے تو کوئی نہ کوئی بائیں دعوے ہو جائے گا اور جب کوئی آئے ظاہر ہوگا تو قیمت سے نہیں بچ سکتے ہو آج اللہ ہمیں معاف کرے ہماری مجلس اس سے خالی نہیں ہے ہم جیسے کام کرنے والے کسی نہ کسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور اسے شروع کر دیں گے تو قیمت کا عمل اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے زیادہ برا ہے اس کے بعد ملک کل موت نے اس کے روح نکال دی اب دونوں لائن کے فرشتے عذاب والے بھی رحمت والے بھی رحمت والے گئے ہمیں تو میں کیوں کہ اس مکان کی طرف جا رہا تھا ارادہ اور عمل اس کے ذمہ تھا اور اس مکان تک پہنچانا خدا کے ذمے تھا لیکن تو چل پڑا اور اللہ کہتے وہ نظیر جاؤ تو اللہ حدی اللہ ہم سے بولنا وہاں محنت کی مقدار نہیں بتائی نسبت بتائیے بنی اسرائیل موسا علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کا قدم اٹھا لیا عمل بھی ٹھیک نہیں یقین بھی صحیح نہیں لیکن سب کو درجہ میں خدا نے راستہ دے دیا باہر نکلے ایک قوم بت کہہ کہ ہمارے لیے خدا ایسا بنا دو جان لینا ایجان کمال مال لیا اندیشے خدا کی عبادت کرا رہے ہو یہ بنی موسا علیہ السلام سے کہہ رہے اور جب قوم امالکا سے جہاد کا نمبر آیا تو کیا کہ فضا بند ہو رب کا فکا چلا انا ہا ہونا مولوی صاحب جاؤ پہلے جماعت بناؤ ہم فیم بیٹھے رہیں گے یا دعا کر کے ہمارا قرضہ ادا ہو تب چلے کی بات کرو کیا کہیں دوستو شیطان نے کتنی پٹی بڑھا رکھی ہے لیے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کو اس امت سے بڑا پیار ہے ذرا اسلام کو موڑا اور تھا خدا نے پکڑا آ جا آ جا آ جا ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے مشری بڑے اللہ والے لیکن نوجوان طبقہ ان کی مجلس میں ہوئے نہیں بڈھے آوے ایک دن پوچھا بھائی کیا بات ہے کہنے لگے حضرت بڑی خوبصورت آ گئی یہ کوٹے پر یہ نوجوان سارے وہی اچھا وہ خود بھی ٹنڈا لے اور جا کے اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے اب کوئی نہیں جا رہا کوٹے کوٹھے پر اب وہ اپنی خاتمہ سے پوچھ رہی ارے آج کیوں نہیں آ رہے کہ ایک بڈھا بیٹھا ہے اس نے پانچ روپیہ دیا کہ دے فقیر کو یہاں سے آئی کہ بابا یہ پانچ روپیہ لے لو اور دروازہ چھوڑ دو اللہ آپ رحم کرے کہنے لگے نہیں میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں میں تو اسی کے لیے آیا ہوں اچھی خاصی داڑھی بزرگ چہرہ وہ ہاتھ والی پریشان ہو گئی کیا کہہ رہے گی اور جا کے پوچھا فیس کتنی ہے اس نے کہا پچاس روپے کا یہ لے جیسے پھر چلیے اب ڈنڈا اٹھائے گئے پر میں بول بھائی یہ تیری فیس کہ ہاں کیا آپ کہیں آپ کے ہاتھ میں جس طرح چاہے ہم استعمال کر رہے کہ چل پھر گزل کر اور کپڑے نہیں پہن سب کرایا اور مسلح بچھایا خود مسلح میں کھڑے ہو گئے اور اسے کہا پیچھے مسالہ بیٹا تم بھی کھڑی ہو اب وہ کیا کرے وہ کھڑی ہو گئی کیا کہتے اے اللہ یہاں تک تو میں نہ آیا ہوں آگے بچانا تیرا کام جانے نہ پاوے بھائی ہماری بھی ہے دوستوں کہنا کسی نہ کسی طریقے سے اجتماع کے نام پر اور دعا کے نام پر اور پتہ کس نام پہ اللہ اس بٹوے کو لے آئے ہیں بھی مڑنے نہ پاوے اور تیری رہنے سے دور نہ ہونے پاوے اتنی سی بات ہے بالجہ نے ایسا فیضان کیا اس پہ توبہ کر کے ان سے بیٹھ ہوئی وہ بھی ولیہ ہو گئی اس لیے نہیں دیکھو ہم پیچھے کیا کر کے آئے ہیں ہمیں خدا کیا معاف کرے گا وہ رحمت والے گئے لاؤ عذاب آزاد والے کے نہیں اس بستی میں گیا نہیں ہے رشتے میں ہمیں تو سو قتل کر چکا ہے اب ملک جا اب مقدمہ اوپر رحمت والا فرشتہ دربار میں کہہ رہا ہے اللہ وہ چل پڑا تھا چلنا اس کا کام تھا پہنچانا آپ کا کام تھا اس لیے ہمیں دیا جائے ادا والے کہہ رہی چلا تو لیکن پہنچا نہیں ہوا اس لیے تیری رحمت والے ہاتھے میں نہیں آیا اس لیے ہمیں دیا جائے تو حکم ہوا اچھا زمین نہ پو جہاں سے چلا تھا اگر اس کے قریب ہے تو عذاب والے لے جاؤں میں اور جہاں جا رہا تھا اگر اس کے قریب ہے تو رحمت والے لے جاؤں میں اب جب زمین کی لبائی شروع ہوئی تو جس طرف جا رہا تھا اللہ نے اسے سکوڑ دیا یوں مدد کرتے ہیں گھبرائی امت کہ جیب میں نہیں ہاں؟ بابا جیب خالی بابا جیب خالی ہاں یہ نہ ہوا لگائیو سارا کام بنانے والے ساتھ ہے اور جب ادھر ہو گئے قریب تو ضابطے کے اعتبار سے میں تو فرشتے خوش وہ ہوا وہ ہوا ہماری ڈگری ہو گئی ایک ایمان والے کی نفرت ہو رہی ہے اور فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں آج ہم سب اس موڑ پہ آ گئے ہیں آگا ایک قدم پہ رحمت اور اگر ایک قدم پیچھے گیا تو ارے ہو لو کیونکہ پورے اجتماع کا دار و مدار اس مجلس پر ہے تو مسلم صاحب کہہ لے انی گاؤں تو قومی نہیں لوگوں نے ہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتكبر لهم جعلوا وسابعهم في آذانهم واستغسوا صيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إشرارا ثم إني دعوتهم جهارا چار قسم اٹھائیے عمومی گشت بھی ہے خصوصی گشت بھی ہے تشکیلی گشت بھی ہے اور اصولی گشت بھی ہے گاؤں تو جہارا یہ دیکھو ڈنکے کی چوٹ پہ بات کہی جا رہی اور پھر لوگ چپکے چپکے ہی بیٹھیں گے ہلکا بنا کر کے اور آپ چپکے سے کہیں گے واسر تو لوگ اسرور کس کام کے لیے کیا اللہ ان کی مفرت کر دے اللہ ان کی مفرت کر دے اور مقبول کے لیے کہ دین کے لیے حرکت میں آ جاؤ اب اس کو سنا وجہ تو اجت اور میں نے اپنا رخ رب کی طرف کر لیا کہ بہت اچھا اگر رب کی طرف کرنا ہے تو باہر نکل کے اسے دکھانا بھی ہے بھائی آخری بات ہے دوستوں ہماری باپ کے سامنے کہہ رہے قوم کے سامنے کہہ رہے ربی المنی ہو امنی ویسین وی رام اور استفا ویشین سارے بہن کا ہمارا کھلا چاہیے جو آئے گا یہی کہے گا جو آئے گا یہی کہے گا الفاظ بدلے ہوئے ہوں گے کہ میرا رم مجھے کھلاتا ہے اور میرا رم مجھے پلاتا ہے اور وہی مجھے سیٹ دیتا اگر بیمار ہو جاؤں بابا کی آنکھوں سے میں غصہ تیز سب کچھ میں نے کیا کھانا میں نے دیا پانی میں نے دیا دوا میں نے آیا اور کہہ رب رب اگر یہ باتیں کرتا رہے گا اتنی پٹائی کروں گا جوڑ جوڑ درد کرے گا ان کا بہت اچھا ابا اگر میری اس بات سے آپ ناراض ہیں اور آپ کی اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کے پاس ہوں اس لیے نکل کے دکھا دیتا ہوں الى ربی سیادین میں چلا اپنے رب کی طرف ہدایت دے گا ادھر گھر چھوڑا اور ادھر مجاہدہ پڑا اور ہر مجاہدے میں کامیاب ہوتے رہے تو ایک سے دوسرا اور دوسرا اور چوتھا یہاں تک کہ آگ میں ڈلوا دیا اور آگ میں ڈلوا کر کے اپنی قدرت سب کو دکھا دیا آگ ہے خائن جو کچھ ڈالو واپس نہیں کرتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوا دیا کہ جس کی حقیقت خیانت ہے وہ بھی خیانت سے رک گئی اور امانتاری بھی آ گئی اس لیے اللہ پاک نے کیا کہا آگ سے کہا تھے ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچے یہ لے کے پوچھ جاؤ تو بھائی اگر آگ سے کسی کو بجھانا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں ارے بولو کسی کپڑوں کو آگ پکڑ لے تو کیا ڈالو گے پانی آپ نے ڈالا پانی اور اس کی ادڑ گئی یہ دیکھو اس لیے اللہ نے آگ بجھائی نہیں رو ہی اللہ ابراہیم او آگ ابراہیم کو بجھ جا نہیں کہا یا نارو کوئی بردن میں سلام اللہ ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا ایسی ٹھنڈی جو سلامتی والی ہو اور چاروں طرف سے آگ ہے اور بیچ میں ابراہیم اسلام جیسے باغ کے اندر ہیں انگور کھا رہے ادھر دیکھ رہے تو بہت بڑھیا زندگی ہے جیسے تبلیغ والوں کی جماعتیں چلتی ہیں نا سب کہتے ہیں دیکھو کیسا سکون ہے ارے کیا سکون تم بھی لے لو کہ ایک مصیبت ہے کہ کیا کہ جماعت والوں ہمارے بیچ میں ایک آ گئے کہ وہ کون تھی کہ چار مہینے والی ایسے دیکھ لو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں آگ ہے ایک انگور نہیں چھین سکتے ہیں اگر ایسی زندگی لینا چاہتے ہو تو بلا کندھے میں ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ چار چار مہینے کے لیے جماعت لگ جماعت کا اعتماد کر